سیدنا اوس بن اوس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں افضل ترین جمعے کا دن ہے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور فوت کیا گیا اور اسی میں نفخہ ہوگا اور تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو مٹی میں فنا ہو چکے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے حدیث نمبر ستائیس سو ایک مسند احمد